الباب الخامس والخمسون ومئة باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز نماز جنازة پڑھنے جنازے کے ساتھ چلنے اور تدفین میں شریک ہونے نیز جنازوں کے ساتھ عورتوں کے چلنے کی کراہت کا بیان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال قال مثل الجبلين العظيمين متفق حضرت ابو رضي اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنازے میں حاضر ہوا یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اس کے لیے ایک قیرات اجر ہے اور جو اس کے دفن تک موجود رہے اس کے لیے دو قیرات اجر ہے دریافت کیا گیا دو قیرات کی مقدار کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بڑے پہاڑوں کی مثل بخاری و مسلم وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط رواه البخاري حضرت ابو رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ ایمان کے تقاضے اور ثواب کی نیت سے چلے گا اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے اور دفن سے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہے گا تو وہ دو قیرات اجر لے کر لوٹے گا ہر قیرات احد پہاڑ کی مانند ہے اور جو اس کو دفنائے جانے سے قبل صرف نماز جنازہ پڑھ کر لوٹ آئے تو وہ ایک قیرات کے ساتھ واپس آئے گا بخاری وعن ام عطیت رضی اللہ عنہا قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا متفق عليه ومعناه ولم يشدد يشدد في في النهي كما المحرمات حضرت ام عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم کو یعنی عورتوں کو جنازوں کے ساتھ چلنے سے منع کیا گیا ہے لیکن ہم پر سختی نہیں کی گئی ہے بخاری و مسلم اس کا مطلب ہے منع تو یقیناً کیا گیا ہے لیکن اس میں سختی نہیں کی گئی جس طرح دوسرے محرمات میں سختی کی گئی ہے